بے شک قارون موسا کی قوم سے تھا پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنی خزنی دیے جن کی ہے ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا ناؤ بے شک اللہ اترانی والوں کو دوست ناؤ رکھتا